بتانے والے کسی نے بتایا بھی تھا مجھے پتا کہ کل کس نے بتایا تھا لیکن آج بتائیں گے رول نمبر ایک سا جی آپ بتائیے ضرور ہم آپ کی منتظر بیٹھے ہیں اطلّہ سا کے کیا معنی ہے ضرور ٹھیک ہے جو بلیک بورڈ کو صاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو اردو میں جھیلن کہتے ہیں تو این تلاسا تلاسا کہاں ہے جھاڑن کہاں ہے تلاسا تحت سبورا جھاڑن کس کے نیچے ہے سبورا کسے کہتے ہیں جی سبورا کسے کہتے ہیں رول نمبر سات میرا خیال سے وہ تو ہے ہی نہیں ہمیشہ سے چھٹی پر آتے ہیں رول نمبر سات چلیے جی کون بتائے رول نمبر آٹھ بتا دیں رول نمبر آٹھ سے سوال ہے کہ وہ بتائیں گے کہ اسدورا کیسے کہتے ہیں سن کرتے سے پورا جھگڑا کہاں ہے بلیک بورڈ کے نیچے ہے تو اگلا سوال ہے این الحرا تو الحرا الحرا سے متعلق ہوگا این الحرا ہروا کسے کہتے ہیں الحرا جی الحرا کسے کہتے ہیں رول نمبر دو الحرا کریں جی آپ ہاں۔ چلیے جی رول نمبر تین اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر تین رول نمبر تین آپ بتائیے کہ کسے کہتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں آپ لوگ شاید رول نمبر تین یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے الحرہ کسے کہتے ہیں بلی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وقت پہ جواب آنا چاہیے وقت پہ جواب آنا چاہیے کہتے ہیں کہ اہم الحرا بلی کا ہے الحرا تو تحتل کرسی ہے بلی کا ہے جی کرسی کے نیچے اب ہمارا نظر آئی کسی کا نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے جو جو ہے وہ اپنی جگہ پر کام رہے جی آگے آپ لوگوں کو تمرین سمجھ میں آ رہی ہوگی تمرین لکھا ہوا اگلے صفحے پر اوپر لکھا ہوا ہے جی رول نمبر بارہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب مکسلر سے آواز غائب ہو جائے تو مجھے بتائیے گا جب M I M I X L R یعنی مکسلر سے جب آواز غائب ہو جائے تو مجھے ضرور یہاں پر سکائپ سے میسج کیجیے گا آپ کے لیے جب آواز غائب ہو جائے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے یہ ترجمہ یعنی تمرین ہے عربی میں ترجمہ کریں کیا لکھا ہوا جی عربی میں ترجمہ کریں تو ایک لفظ ہے اور پھر اس کے بعد یعنی جو بھی ہوگا اردو میں اس کی تعبیر ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس کی عربی بنانی ہے آپ لوگوں نے تو میں رول نمبر کے اعتبار سے اسی ترتیب سے کسی سے سوال پوچھوں گا تو لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب اسی وقت دے ٹھیک ہے چند ہی سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے زیادہ وقت نہیں لگانا سب سے پہلے ہے اے خالد اور اس کے بعد میں جی ہاں اے خالد تو اے خالد کی عربی کیا آئے گی یہ بتا رہے ہیں جی آپ کو رول نمبر ایک رول نمبر ایک سے سوال ہے کہ اے خالد کی عربی بنائے اے خالد تو اس کی عربی کیسے آئے گی کسی اردو میں کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے اے خالد خالد ٹھیک ہے جی یا خالد اس کے جواب میں وہ کہہ رہے کہ جی ہاں تو یہ رول نمبر دو بتائیں گے کہ جی ہاں کیسے کہیں گے جی ہاں۔ جی ہاں کی عربی کیا وہ تو یہ شاید یہ نہیں کیا اب آپ لوگوں کے لیے ایم آئی ایل آر والے بتائیں گے جی جی اب اب بتائیے آپ لوگوں کے لیے وائس اوکے ہے نہیں ہے M I X L R والے ہو بتائیے گا جی آج کا سبق پھر سے نہیں ہوگا کرتے ہیں سبق پھر بھی نہیں ہوتا کیا کریں پھر آپ سکایب پہ تو ہے یار سکایب پہ تو ہے ہم کیا کریں Boa میرا خیال سے سارے شکایت پہ تو ہیں ویسے اکثر ہی تو چلیں پھر میرا خیال سے یہاں تو کوئی ایک دو نہیں ہے تو شکایت پہ ہی پڑھ لیتے ہیں آج سکائپ پہ آ جائیں سارے رول نمبر دو سے پوچھا تھا میں نے وہ بتائیں گے اے خالد کے جواب میں جب وہ کہے گا کہ جی ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ اے خالد کی عربی آئے گی کیا آئے گی جی مائک اگر کسی کے پاس ہے تو وہ فری کر دے جی تو انہوں نے کہا تھا کہ یا خالد اے خالد کی عربی آئی تھی یا خالد کے جواب میں کہتا ہے کہ جی ہاں تو جی ہاں کی عربی کیا آئے گی رول نمبر دو سے سوال تھا رول نمبر دو جی دو جی نام ٹھیک ہے اللہ کے بندو نام اس کے جواب میں آئے گا ٹھیک ہے آگے ہے جی تمہارا بھائی کہاں ہے اس کی عربی بنائیں گے رول نمبر تین تمہارا بھائی کہاں ہے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا اینا اخو کا ٹھیک ہے جی این اخو کا اس کا جواب وہ کہتے ہیں جی میرا بھائی مدرسہ میں ہے تو رول نمبر چار اس کی عربی بنائیے کہ میرا بھائی مدرسہ میں ہے رول نمبر چار میرا بھائی مدرسہ میں ہے جی جلدی سے جواب دیں رول نمبر چار نہیں ہے وہ رول نمبر چار نہیں ہے رول نمبر پانچ رول نمبر پانچ آپ سے سوال ہے یہ والا رول نمبر پانچ سے سوال ہے کہ میرا بھائی مدرسہ میں ہے اس کی عربی کیا ہے وہ بھی نہیں ہے چلیں پھر رول نمبر چھ جب رول نمبر چھ آپ بتائیے کہ میرا بھائی مدرسہ میں ہے فل مدرسہ نہیں افی فل مدرستی کیا ہوتا ہے اخی فل مدرستی میرے مدرسے میں ہوتا تب ہوتا کہ اخی فی مدرستی تو کیا ہوگا میرا بھائی مدرسہ میں اخی فی المدرسہ مدرسہ تھے بس ختم اخی فی مدرسہ تھے جزاک اللہ اچھی کاوش اخی فل مدرسہ تھے تمہارے والد کہاں ہیں تمہارے والد کہاں ہیں جی رول نمبر سات وہ تو ہے ہی نہیں تو یہ حاضری لگانی ہے جی رول نمبر آٹھ تمہارے والد کہاں ہیں اس کی عربی بنائیے رول نمبر آٹھ والد کہاں ہے اینا ابھی کا اس کو جر کس نے دے دیے ابی کا یہ دیکھو یہ حالت ہے اور یوں تو یوں چلے گئے وائس نہیں ہے دماغ خراب ہے چلو رول نمبر کیا ہے تو اینا ابو کا آئے گا سوال ٹھیک ہے اینا ابو کا کہ آپ کے والد کہاں ہیں جی اس کا جواب دیجیے جی رول نمبر نو رول نمبر نو ٹھیک ہے آپ جواب دیں گے اس کا کہ کہتے ہیں میرے والد مسجد میں ہیں میرے والد مسجد میں ہیں رول نمبر نو اس کی عربی بنائیں گے آپ میرے والد مدرسہ میں ہیں کر رہے ہو جواب یہ ہے کہ میرے والد مسجد میں ہیں مدرسہ کہاں سے آ گیا تم کہاں سے یار یہ بھیجے جا رہے ہو جواب کیا دیا اور تم کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جی میرے والد مسجد میں ہیں تم مسجد کا کہو نا سب سوئے ہوئے ہو بس ویسے لکھ رہے ہو جو آتا ہے غلط سنا تھا تو کتاب میں بھی زیادہ دیکھے نا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں دیکھنے کی اجازت ہے ابھی آپ کو اردو میں لکھا ہوا آپ لوگوں نے عربی بنانی ہے خود سے کتابیں کھول کے بیٹھیے میں نے تو کتاب بند کرنے کا کہا ہی نہیں ہے صاف لکھا ہوا سامنے کہ میرے والد مسجد میں ہیں آپ کے پاس کتاب نہیں ہے آپ کے پاس کتاب ہے صرف ظلم میں نہیں ہے تو سوال یہ ہے چلیں آپ اس کی بنا دیں قطع نظر اس کی کیا کہیں آپ سے کہ میرے والد مسجد میں ہیں میرے والد مسجد میں ہیں اس کی عربی کیا آئے گی سمپل ہے ابھی فی المسجد اتنی تاخیر ہم آپ کی برداشت شاید نہ کر سکیں آپ تو ابھی فی المسجد تو آپ نے لکھا تھا ابھی فی المدرسہ مدرسہ نہیں ہے مسجد میں جزاک اللہ خیر اور بغیر کتاب کے بھی آپ نے اتنا جواب دیا تمہارے استاد کہاں ہیں تمہارے استاد کہاں ہیں رول نمبر دس جی رول نمبر دس آپ کے استاد کہاں ہیں تمہارے استاد کہاں ہیں استاذوں کا جزاک اللہ خیر ہمارے استاد کہاں ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے استاد درسگاہ میں ہیں رول نمبر گیارہ رول نمبر گیارہ موجود جی آپ بتائیے کہ میرے استاد درسگاہ میں ہیں جی جی آپ ہی بتائیں گے استاذی فی الفصل جزاکم اللہ خیر بہت اچھا جواب دیتے ہیں آپ لوگ محنتی لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے سامنے تمہارے دوست کہاں ہیں رول نمبر بارہ تمہارے دوست کہاں ہے اس پر بھی بنائیے ہاں اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ زمینوں کا کے علاوہ اگر کچھ آتا ہو دوست کے لیے تو وہ بھی لکھ اینا صدیق اینا صدیق آپ کے دوست کہاں ہیں تو ذرا دیکھا بھی کریں کہ ٹائپنگ کیا ہو رہی ہے وہ لکھیں اسے پورا لکھیں ٹھیک ہے اینا صدیقوں کا یہ بھی آتا ہے زمیلوں کا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زمیل عام طور پر ہم کلاس والوں کے لیے کلاس فیلو کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر جب دوست کہا جاتا ہے تو دوست کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے کلاس فیلو کے لیے زمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر دوست کے لیے کیا ہوتا ہے صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جی تو میرے دوست گھر میں ہیں رول نمبر تیرہ موجود اللہ کرے کہ وہ نہیں ہے خیر برحال اتنا کافی ہے تو آگے میں خود باقی عربی خود سے پڑھ لیتا ہوں کہ تمہارے دوست کہاں انہوں نے کہا کہ بھائی اے نے صدیقوں کا تو میرے دوست گھر میں ہیں صدیقی البعید ٹھیک ہے جی صدیقی البعید کہ میرے دوست گھر میں ہیں آگے محتمم محتم صاحب کہاں ہیں محتم صاحب کہاں ہیں اے نل المدیر ٹھیک عین المدیر محتم صاحب کہاں ہے المدیر آتا ہے محتم صاحب دفتر میں ہیں ٹھیک ہے تو دفتر کے لیے کیا آتا تھا مکتب ٹھیک ہے المدیر فی المکتب ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی عربی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اردو میں ترجمہ کریں اردو میں ترجمہ کریں الخطیب المبر ہے کہ خطیب جو ہے خطبہ دینے والا خطیب کہاں ہے ممبر پر ہے وائس اوکے ہے نا اب تمام لوگوں کے لیے ٹھیک ہے الخطیب المبر تو کوئی کوئی ترجمہ کسی سے پوچھوں گا والمسلمون فی المسجد مسلمان لوگ یعنی مسلمان مسجد میں ہیں حاضی ہی مدرسہ تھی یہ میرا مدرسہ ہے ابت اللہ المدرسہ طلبا مدرسہ میں ہے اطفل و تحت شجارا اس کا ترجمہ کریں گے جی اطفل و تحت شجارا ترجمہ کریں گے کہ, کہ رول نمبر تین اطفل تحت شجرہ رول نمبر تین جلدی سے بچہ درخت کے نیچے ہے زبردست ماشاء اللہ بہت خوب والعصفور علی الشجرہ اور چڑیا جو ہے وہ درخت کے اوپر ہے درخت پر ہے الازہار فی الحدیقہ الازہار فی الحدیقہ رول نمبر دو آپ اس کا ترجمہ کر دیں الازہار فی الحدیقہ الازہار فی الحدیقہ پھول باغ میں ہے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا جی بہت السماء فوقنا والارض تحتنا گزر چکا ہے پہلے کہ اسمان کہاں ہے ہمارے اوپر اور زمین ہمارے نیچے الحجاج فی مکہ المکرمہ الحجاج فی مکہ المکرمہ رول نمبر آٹھ الحجاج فی مکہ المکرمہ اس کی اس کا اردو ترجمہ کریں گے رول نمبر آٹھ اللہ اکبر کبیر الحجاج مکہ المکرمہ حجاج کا نام مکہ المکرمہ میں ہے اگر کتاب والوں نے مکہ کی اتنی حرمت کو سمجھا ہے کہ اس کے ساتھ المکرمہ لگایا تو آپ کو بھی لگانا چاہیے کہ حجاج کہاں ہے المکرمہ میں جزاکم اللہ خیر و احسن احسن الجزا الجزا جی تو چلیے جی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب کو سبق کے لیے آسانی آسانیاں پیدا کریں اور سب کے لیے سبق کو آسان بنا دیں اور سب کے نیٹ پرابلم کو دور کر دیں اور سب کو آپ لوگوں کو آپ تمام کو کلاس میں حاضر رہنے کی پہلے تو حاضر ہونے کی اور کلاس میں آنے کے بعد پھر کلاس میں ہی حاضر رہنے کی اور بر وقت جواب دینے کی توفیق عطا فرمائیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ